جناب ابو العلا نے اپنے والد سے مذکورہ بالا حدیث کے ہم معنی روایت کیا اور اضافہ کیا کہ پھر اسے اپنے جوتے سے مسل دیا سننے ابو داود حدیث نمبر چار سو چوراسی